سيدنا مولانا محمد في اوس كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام زمانہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے فتنوں کی کثرت اور ایک مومن کے لیے مسلمان کے لیے امتحانات اور آزمائشوں کا دور اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی حضرات صحابہ کرام نے پوچھا تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فتنوں کا بیان کیا ہو حالات اور امتحانات اور آزمائشوں کا بیان کیا ہو یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کی پیشن گوئی صحیح ثابت نہ ہو آنے ہیں اور سو فیصد آنے ہیں مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہ کہ وہ تو آنے ضروری ہیں اور امت مسلمہ اور آپ کے غلام ان کا سامنا کرنا ضروری ہے سوال یہ ہے کہ ان سے نکلنے کا راہ فرار اختیار کرنے کا راستہ کیا ہے کیسے بچا جائے ان فتنوں سے آپ نے فرمایا ان فتنوں کے آنے میں کوئی تردد نہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک مومن بچے ایک مسلمان بچے ان فتنوں میں مبتلا ہوگا اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی زلیل ہوگا تباہ ہوگا برباد ہوگا اس لیے جب آپ نے مرض بتایا ہے بیماری بتائی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا احسان عظیم ہوگا کہ آپ اس مرض کی اور اس بیماری کی دوا بھی ہمیں بتا دیجیے آہ نے فرمایا کہ اس بیماری کی دوا اور اس مرض کی دوا صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے اسے چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کریں گے اور کوئی سبیل اختیار کریں گے وہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا گمراہی کی طرف لے جائے گا تمہیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا ایسے مشکل حالات میں ایسے پرفتن ماحول میں آپ کو چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور دنیا کا ہر مسلمان چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے وابستہ ہو اور کسی مسلک سے وابستہ ہو اور کسی طریقہ کار سے وابستہ ہو کسی پیر کا دامن تھاما ہو اور کسی کو اپنا پیشوا اور اپنا مختدا اور اپنا امام بنایا ہو دنیا کا ہر پیر یہی سمجھتا ہے کہ میں کتاب اللہ پر عمل کر رہا ہوں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہا ہوں کون بے وقوف کہے گا کہ مجھے اللہ کی کتاب نہیں چاہیے مجھے نبی کی سنت نہیں چاہیے کون کہے گا کیا کوئی کہہ سکتا ہے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پانی کی ضرورت نہیں اور مجھے سانس لینے کی لیے ہوا کی ضرورت نہیں جیسے زندہ رہنے کے لیے اس مادی دنیا میں سانس کے لیے ہوا کی ضرورت آکسیجن کی ضرورت اور پانی کی ضرورت اور غذا کی ضرورت ہے ایسے ہی اسلامی حیات کے لیے اور اسلامی بقا کے لیے اپنے قرآن اور حدیث لازمی ہے کوئی اسے انکار نہیں کرتا نہ دیوبندی کہے گا کہ میں قرآن کے خلاف جا رہا ہوں حدیث کے خلاف جا رہا ہوں نہ بریلی کہے گا جو بھی ثابت کرے گا مکتبہ فکر وہ قرآن کے دائرے میں ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور حدیث کے دائرے میں ثابت کرنے کی کوشش کرے گا دنیا کے ستہتر اسلامی ممالک نے اور ان کے مفتیان نے نظام نے اور چوٹی کے علماء نے متفقہ طور پر قادیانی کو قادیانی فرقہ ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرتا ہے آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت میں آپ کے ایک عظیم جز اور لازمی جز جو ختم نبوت ہے اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے رسالت کا سلسلہ جاری ہے قادیان کے اندر نبی آیا تھا پیغمبر آیا تھا کبھی عیسیٰ بن کر کبھی مریم بن کر اور کبھی اللہ کی روح اس کے اندر آ گئی تھی اناپ شناپ اس نے کتابیں لکھی اور انگریز کے خلاف ہمارے علماء کرام نے جب جہاد کا فتو صادر کیا تو اس نے سب سے بڑا جہاد کا کام یہ کیا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے جہاد کے خلاف اتنی کتابیں لکھی کہ سینکڑوں الماریوں کو ان سے بھرا جا سکتا ہے اس نے اپنی نبوت اور رسالت کا جو کارنامہ انجام دیا وہ انگریز کی غلامی تھی جس پر اس نے زور دیا بیانات دیے اور سینکڑوں کتابیں اس نے تحریر کی اب اگر اس کی کتابوں کو کھنگالا جائے کہ بھئی تو نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ آخا کی نبوت ختم نبوت نہیں ہے نبوت کا سلسلہ باقی ہے رسالت کا سلسلہ باقی ہے تو یہی کہے گا کہ قرآن کے اندر ثبوت ہے وہ یہی کہے گا حدیث کی کتابوں کے اندر ثبوت ہے قادیانی جیسا فرقہ شیعہ جیسا فرقہ جس کو امت مسلمان نے متفقہ طور پر خارج از اسلام یعنی اسلام سے باہر ڈھکیل کر نکال دیا وہ آج قرآن کا سہارا لے رہا ہے اور حدیث کا سہارا لے رہا ہے اور اگر ایک نیوٹرل آدمی جس کو علماء سے نسبت نہ ہو اولیاء سے تعلق نہ ہو مدارس اور جمعہ کے بیانات اور خانخواہوں سے اور علمی مطالعے کی گہرائی میں وہ موجزن نہ ہو لگے گا کہ وہ اس کا مطالعہ کر کر فریب کا شکار ہو جائے گا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت جو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت روئے زمین کے اندر چوٹی کے جو علماء تھے جنہوں نے قرآن کی گہرائی کا مطالعہ کیا گہرائی کے ساتھ اور سنن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمتوں کے سمندر میں جنہوں نے غوطہ لگایا اور جن کے کلام کو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مانوی قرآن ہے یعنی قرآن نے جو چیز پیش کی علامہ اقبال نے اشعار کی شکل میں قوم کے سامنے اللہ کے مقصد کو پیش کیا یہ چوٹی کے علماء میں تھے لیکن جب غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس کے لٹریچر کا مطالعہ کیا باوجود اتنے بڑے عالم ہونے کے اور اتنے بڑے علم کے دریا کے غوطہ خور ہونے کے قادیانیت کے دہلی کے قریب چلے گئے تھے اور ان کا میلان قادیانیت کی طرف ہو چکا تھا بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ قادیانی ہو چکے تھے یہ تو احسان تھا دارلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بخاری شریف کے استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو آخری سانس تک ان قادیانیوں کا وہ پیچھا کرتے رہے وہ مقابلہ کرتے رہے انہوں نے پاکستان کے ایک سفر میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور اس کے دجل کو اس کے فریب کو اور اس کی مکاری کو اور اس کی ایاری کو واضح کرایا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور تجدید ایمان کی اندازہ لگائیں آپ کا کیا مطالعہ ہے قرآن کے بارے میں برسوں سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھا جائے سور اخلاص کا ترجمہ پوچھا جائے پاکستان کے ایوان کے اندر جب وہاں کے وزیر اعظم نے جب ایوان کو شروع کرنا تھا جنرل ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے انہوں نے وہاں پر ایک رسم کو ایجاد کی اور ایک اچھی شروعات کی کہ ایوان اسمبلی کی ابتدا کلام پاک کی قرآن سے ہو اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد کلیم طیبہ کی بنیاد پر رکھی گئی تو اس وقت ایوان کے اندر ہمارے موصوف وزیر اعظم صاحب نے ایک وزیر کا نام لے لیا اور کہا کہ آوان صاحب انشاءاللہ کلام پاک سے اس ایوان کی تیراک سے ابتدا فرمائیں گے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے اور اس کے بعد لے دے کر بڑے پسو پیش کے بعد انہوں نے اللہ پڑا اور لم یلد پر آ کر وہ رک گئے اور اٹک گئے اور اس سے آگے نہیں پڑھ سکے سارے ایوان کے اندر ایک کہا کہا تاری ہو گیا اور جو ہے ایک مذاق کیا گیا ٹھٹا کیا گیا یہ ایک مسلم ملک کے مسلم نمائندے کی سورہ اخلاص کی حالت ہے عام مسلمان اس ٹی وی کے زمانے میں اس بے حیائی کے زمانے میں اس جو ہے وقت کے فرعون اور دجال اور شداد قارون حامان اور انگریزی اور عیسائی یہودی طاقتیں آج کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے قرآن سے دور کر دیا جائے فلم کی لائن سے گانوں کی لائن سے سیاست کی لائن سے ڈراموں کی لائن سے تہذیب کی لائن سے کلچر کی لائن سے کالج کی لائن سے مجھے بتائیے کہ آج کس راستے سے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں نہیں ہو رہی ہیں کیا میرے آقا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگویاں ارشاد فرمائی تھی کہ فتنے ہر طرف سے آئیں گے ایسے آئیں گے جیسے موسلا دار برسات کے پانی کے قطروں کی طرح آئیں گے آج اس پرفتن زمانے میں جب علامہ اقبال نہیں بچ سکے قادیانیت کے فتنے سے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کرنے والا سر سید احمد خان کیا کم علم تھا اس کو آج تک اس کے فیض علم کے چشمے سے دنیا سیراب ہو رہی ہے علامہ سر سید احمد خان ایک طرف مفسر قرآن تھا اور ایک طرف محدث تھا ایک طرف علوم اسلامیہ اور ایک طرف علوم دنیا کا ماہر تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ سر سید احمد خان کو علماء کرام نے اور اہل سنت مند جماعت کے علماء کرام نے ریجیکٹ کر دیا اس کی تفصیل کو ریجیکٹ کر دیا اس کے لٹریچر کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ جو ہے ظاہری طور پر صفا سے نسبت کے بغیر دار ارقم کے نسبت کے بغیر اور ایک جو علوم نبوت کے حاصل کرنے کا ایک دستور اور ایک طریقہ جو تھا کہ شان تلمبس طے کر کر استادوں کے پاس جا کر علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ نہیں تھا علم کے چٹکلے تھے اور حکمت کے موتی تھے اور تفسیر کی سمندر کے اندر جو ہے گہرائی کے اس کے اندر کوتیاں تو تھیں لیکن نور نبوت نہیں تھا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا کے چبوترے سے اور دار ارخم سے سر سید احمد خان کو کوئی نسبت نہیں تھی آج پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک آپ کوئی ایسا ادارہ نہیں بتا سکتے کہ جہاں سر سید احمد کانکی کسی اسلامی لٹریچر کو داخل نصاب کیا گیا ہو ان کی تفسیر کو پڑھا جاتا ہو ان کی تفسیر کو سنا جاتا ہو سر سید احمد خان کے علم کے مقابلے میں اور ان کے طالب ان کے علم دین کی گہرائی کے مقابلے میں آج کا نوجوان آج کے سماج کا انٹرنیٹ کے اندر اسلامک لٹریچر کا مطالعہ کرنے والا انگریزی تفسیر پڑھنے والا انگریزی حدیث پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خاں کے وہ جوتوں کو نہیں لگ سکتا لیکن سر سید احمد خان کو علماء نے ریجیکٹ کر دیا علماء نے مسترد کر دیا اور اس وقت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانویر قدسہ سر ہو سر سید احمد خان کی نیت نیک تھی ان کی نیت یہ تھی کہ ہمارے مسلمان عصری تعلیم سے دور ہو رہے ہیں کالج سے دور ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں سے دور ہو رہے ہیں مسلمانوں میں ڈاکٹر بننا چاہیے مسلمانوں میں انجینئر بننا چاہیے مسلمانوں کے اندر جو ہے سائنسدان بننا چاہیے کمپیوٹر کے ماہرین بننا چاہیے اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنا چاہیے بتائیے کہ سر سید احمد خان کی نیت کے اندر کوئی فطور تھا کوئی خرابی تھی لیکن ان کا جو نہج تھا ان کا جو طریقہ کار تھا وہ اکابرین کے خلاف تھا وہ اسلاف کے خلاف تھا وہ منہج جو صفا کا منہج تھا وہ منہج جو سیدنا ابو ہریرا کا طریقہ تھا وہ منہج جو امام بخاری کی درسگاہ کا تھا وہ منہج جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درسگاہ کا تھا وہ منہج جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حلقے تدریس کا تھا وہ منہج جو کوفہ کے درسگاہوں کا تھا وہ منہج جو چشمے علوم نبوبت کے سیراب کرنے والے سیرابیوں کا تھا اس منحط سے یہ طریقہ کار ہٹا ہوا تھا تو حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یقیناً مسلمانوں کو علوم دنیا حاصل کرنا چاہیے ہم منع نہیں کرتے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے اور وہ انجینئر بھی بنے وہ ماہر علوم فنون بنے وہ دنیا کے اندر ہر فن کے اندر آگے بڑھے شریعت اسے روک نہیں لگاتی لیکن جو سوچ اور جو نظریہ سر سید احمد خان کا تھا اس کو ہمارے اکابرین نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ مدینے کے طریقے کے خلاف ہے یہ مکہ مکرمہ کے طریقے کے خلاف ہے تو حالانکہ انہوں نے کوئی بدت کو ایجاد نہیں کیا تھا کوئی خرافات کو ایجاد نہیں کیا تھا یہ وہ راستہ تھا جو انگریزی راستے سے میل کھاتا تھا یہ وہ راستہ تھا جس کے اندر یہ لگ رہا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان یورپ کے سامنے دس بستہ کھڑا ہے ان کی بھیک مانگتے ہوئے اخلاق کی بھیک مانگتے ہوئے کلچر کی بھیک مانگتے ہوئے تہذیب کی بھیک مانگتے ہوئے تمدن کی بھیک مانگتے ہوئے معاشرت کی بھیک مانگتے ہوئے لگ رہا تھا کہ اسلام یورپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے امریکہ کا طواف کر رہا ہے ہمارے اکابرین نے اس غیرت کو پہچانا اور للکارا اور کہا کہ نہیں اسلام بلند ہے بلند رہے گا اس کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے قرآن کے اندر ہر جو ہے سوال کا جواب ہے لیکن کسی امریکی تہذیب اور امریکی کلچر اور امریکی معاشرت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ فتنے کوئی آج کے فتنے نہیں ہے ابو العلا مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ میں کہوں گا کہ جب آئے اور انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی کیا مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ نہیں تھے کیا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کیا ان کے ساتھ نہیں تھے کیا حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ان کی حمایت نہیں کی لیکن جب ان کا منحج مولانا مودودی کا اور جماعت اسلامی کا اور ان کی جو تفسیر ہے تفیم القرآن کا اسلاف کے طریقہ کار سے صفا کی پٹری سے ان اکابرین کو لگا کہ یہ صفا کی پٹری سے ابوالعلیٰ مودودی کی جماعت اسلامی کی ٹرین ہٹ رہی ہے ہمارے اکابر ہمارے اسلاف اور ہمارے صحابہ کرام اور مزاج نبوت سے یہ میل نہیں کھا رہی ہے آشنا نہیں ہے اور مناسبتیں ختم ہو رہی ہیں لگتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے سماج کے اندر اور ہماری معاشرت کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر امریکی تہذیب کے جراثیم جو ہے اس راستے سے داخل ہو جائیں تو کیا دشمنی تھی پراپرٹی کا جھگڑا تھا لڑکی کے لینے دینے کا جھگڑا تھا عہدوں کا جھگڑا تھا جو منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ جو حضرت اقدس شیخ الحدیث فضائل اعمال کے لکھنے والے دنیا کے چپے چپے میں جس کی کرنوں کو اور جس کی نورانی جو ہے کرنوں کو اللہ نے زمین کو سمندر کو جنگل کو بیابان کو منور کیا اس کے مصنف حضرت اقدس مولانا شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے اخلاص میں کیا کمی تھی ان کی بزرگی میں کیا کمی تھی ان کے تخمے میں کیا کمی تھی کیا جھگڑا تھا کیا اختلاف تھا کہ کل یہ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے لیکن ایک وقت آنے پر شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جماعت اسلامی سے ہٹنے کا اعلان کیا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی برات کا اعلان کیا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے ہٹنے کا اعلان کیا تو یہ لوگ قرآن ہی تو کہہ رہے تھے یہ لوگ حدیث ہی تو بیان کر رہے تھے یہ لوگ اسلامی عدل کو قائم کرنے کی بات کر رہے تھے یہ لوگ انصاف اسلامی انصاف کو اسلامی سماج میں قائم کرنے کی بات کر رہے تھے کیا اس وقت کوئی کہہ سکتا تھا کہ مولانا ابو مودودی اپنا کام کرے منظور نومانی صاحب آپ اپنا کام کرو یہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے یہ خیر کے پہلو کے اندر وہ شر کے عناصر تھے جو اکابر اسلاف اور صحابہ کرام اور مزاج نبوت سے یہ چیزیں میل نہیں کھاتی تھیں آشنا نہیں تھی اور جو ان تحریکوں سے وابستہ تھا ان بزرگان دین نے مولانا منظور صاحب نومانی مولانا علی میاں صاحب حضرت قاری طیب صاحب حضرت مولانا زکریہ صاحب رحیم محمود اللہ تعالی ایسے تو ہزاروں علماء ہیں لیکن یہ وہ علماء ہیں جو چوٹی کے علماء ہیں کیا ان کی مخالفت کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں لڑائی انہوں نے کی یہاں انہوں نے اختلاف کے بیچ بو دیے یہاں انہوں نے ایک تحریک سے اور ایک جو ہے تنظیم سے اور ایک جماعت سے انہوں نے حسد کیا اللہ اکبر ان کی بزرگی اور ان کے تخبے کے بارے میں جو ہے شبہ کرنا گویا اپنی تباہی اور اپنی بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے تو اسی طریقے سے جب زمانہ آگے بڑھا تو تنظیمیں تحریکیں اور جماعتیں دین کا نام لے کر خیر خواہی کا نام لے کر دعوت و تبلیغ کا نام لے کر اسلامی کلچر کا نام لے کر غیروں کے اندر اسلام پہنچانے کا نام لے کر جو ہے اس قسم کا کام کرتی ہیں کام کرنے پر ہم ساتھ دیں گے اگر آپ غیر مسلموں تک اسلام کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں ہماری جان حاضر ہے ہمارا مال حاضر ہے ہماری آل اولاد حاضر ہے اللہ کی قسم ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے مقصد زندگی الاق کلی اللہ ہے آپ ڈاکٹر کی شکل میں آئیے آپ پیس ٹی وی کی شکل میں آئیے آپ آئی آر ایف ڈی کی شکل کے اندر آئیے آپ نائی کی تحریک کی شکل کے اندر آئیے آپ کے ایف ڈی کی شکل میں آئیے اسلام نام کو نہیں دیکھتا اسلام دلوں کے ارادے اور دلوں کے جذبات کی قدر کرتا ہے کام کیجیے لیکن سوال یہ ہے یہ کام کیا منہج نبوت کے موافق ہے کیا یہ کام منہج صحابہ کے مطابق ہے کیا یہ کام منہج صفا کے مطابق ہے کیا اس کام کے کرنے میں نبی کی محبت بڑھتی ہے نبی کی قربت بڑھتی ہے اور نبی سے تعلقات بڑھتے ہیں کیا یہ کام کرنے سے آدمی خیر کا کام لے کر اور خیر کا نام لے کر کہیں شر کی طرف تو دبے قدم نہیں جا رہا ہے آدھیانی قرآن کی بات کرتا ہے شیعہ قرآن کی بات کرتا ہے مودوبی صاحب نے قرآن کی بات کی ہے نے قرآن کی بات کی ہے جماعت اسلامی نے قرآن کی بات کی ہے سر سید احمد خان کوئی کافر نہیں تھا ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے قرآن کی بات کی ہے علامہ اقبال اتنے بڑے چوٹی کے عالم انہوں نے قرآن کی بات کی ہے لیکن ہمارے علماء کرام کی فراست ایمانی نے ہمارے مولانا عبد الماجد دریاوادی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر میرا مدنی نہ ہوتا میرا شیخ الاسلام نہ ہوتا اللہ اکبر یہ کمیونسٹ ہو کر مر جاتے مولانا عبد الماجد رحمت اللہ علیہ جو ہے کمیونسٹ تھے ان کے ہمالیہ پہاڑ کے چوٹی کے شہ سوار تھے یہ قرآن کا علم حدیث کا علم فلسفے کا علم علم علوم علوم نبویہ علوم دنیویہ کے ماہر تھے کہا کہ ان فقیروں کی خانخواہوں کے اندر کیا ہوتا ہے اللہ کی قسم جو لوگ ذاکر نائک صاحب کے چاہنے والے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں ٹھنڈے دل سے اپنا ہاتھ سینے میں رکھ کر سوچے کہ مرنے کے بعد نہ ابو حنیفہ ہمیں ایک نیک نیکی دے پائے گا نہ اشرف علی ہمیں جنت میں پہنچائے گا نہ پیران پیر ہمیں کل سراط پر کندھا دے گا کوئی چیز ہمیں نہیں بچائے گی ہمارا ایمان ہوگا ہمارا عقیدہ ہوگا ہمارا عمل صالح ہوگا تعصب مت کرو پھر قمر پرستی مت کرو کسی نے شیخ کے دامن کو تھاما پیر بنایا اور اس کو نبی بنا بیٹھا کسی نے غوث کے دامن کو تھاما اور اس کو نبی بنا بیٹھا اور کسی نے کسی جماعت کے تحریک کسی جمعیت کے تحریک اور کسی تنظیم کے تحریک اور رہنما کو اور لیڈر کو اپنا سب کچھ بنایا اور اسے نبی بنا بیٹھا اور آدمی جب کسی کو نبی کی محبت دے بیٹھتا ہے اس کا عیب بھی نظر نہیں آتا اس کا ہنر بھی نظر نہیں آتا آدمی اندھا ہو جاتا ہے میں دیوبندیت کے اندر اندھا ہو چکا ہوتا ہوں میں تبلیغ کے اندر دیوانہ ہو چکا ہوتا ہوں تو اگر کوئی مجھے دیوبند کے عیب کو بیان کرتا ہے حضرت تھانوی کے عیب کو بیان کرتا ہے اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے عیب کو بیان کرتا ہے حضرت شاہ محمد الیا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عیب کو بیان کرتا ہے تو میں کہتا ہوں نہ مت کہو اگر تم ان کے خلاف کہو گے میں تمہیں بند کر دوں گا میں تمہیں قتل کر دوں گا میں تمہیں تباہ کر دوں گا لیکن اگر میرا دماغ روشن دماغ ہے میرے خیالات روشن خیالات ہیں تو آدمی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے آدمی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے آج ہم قادیانیت کے خلاف گلی کوچوں کے اندر جلسے کرتے ہیں کیا ہے غلام محمد قادیانی کا جرم کیا تھا نبی کے بعد اس نے ایک نبی بنا دیا رسول کے بعد اس نے ایک رسول بنا دیا میں عبد الماجد صاحب دریابادی کا واقعہ ختم کر کر پھر یہاں پر آتا ہوں حضرت عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر قرآن کو لکھا آپ کو آتا ہے الولہ کا معنی آج ایک ملک کے سربراہ کو اور یم پی کو ایوان اسمبلی میں لم یلس سے آگے تلاوت نہیں کر پاتا ایسے زمانے کے اندر ہم کیا ان کی منہ شگافیاں کریں ہم کیا بڑوں کے بارے میں فیصلہ کریں اکابرین کے بارے میں فیصلہ کریں منہج نبوت منہج صحابہ منہج صفا منہج دار رقم اور حدیث کی نورانیت عشق نبوی اور نبی کی محبت کی گہرائی ہم کیا بات کریں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت گاتا ہے شیخ حسین احمد مدنی ذرا جائے تو صحیح اور ذرا دیکھے تو صحیح کہ کرتا کیا ہے اور اس کی جو ہے فقیری خانقاہ میں ہوتا کیا ہے آئے حضرت کے یہاں مہمان تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برقدوں کے یہاں فرمایا کہ حضرت مجھے آپ سے کچھ اسلام کے بارے میں بات چیت کرنا ہے آپ کو سلسلے جو ہے کچھ گفتگو کرنا ہے حضرت نے کہا تھکے ہوئے ہیں آپ آرام فرما لیجئے گا تو چنانچہ آرام کر لیا اس کے بعد جو گفتگی ہوئی اور جو بات چیت ہوئی مولانا عبد الماجد بادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حسین نہ ملتا تو عبد الماجد جہنم کا کتا ہو چکا ہوتا انہوں نے اسلام کے بارے میں ایسا واضح طور پر شرح صدر سے بیان دیا فرماتے ہیں کہ مجھے کمیونسٹ کی تاریخی اور ظلمت اور اس کا اندھیرا اور کمیونزم کا جو راستہ ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور اس کے بالمقابل اسلام کا راستہ کتنا نورانی ہے اور کتنا منور ہے اور اس پہ چلنے والے کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے مجھے شرح صدر کر دیا اور حضرت کے ہاتھوں پر میں طائف کل ہونے والا تھا دل کے ارادے کو میں نے حضرت کے سامنے ظاہر نہیں کیا حضرت کی نگاہ میں میں ابھی کمیونسٹ ہوں حضرت کی نگاہ میں میں اسلام مسلمان دشمن ہوں یہ کوئی پسانے کی بات نہیں ہے یہ کوئی ڈرامے کی بات نہیں ہے عبد دریا دریابادی رحمت اللہ علیہ کی سوان عمری پڑھیے گا آپ سر سید احمد خان کی سوان عمری پڑھیے گا آپ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری پڑھیے یہ کون ہے یہ کون ہے علوم دنیا اور علوم آخرت کے ماہرین کے اندر اور ہمالیہ کی چوٹی کے اونچے علماء کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ تنظیموں کو دیکھ کر لٹریچر کو دیکھ کر مطالعے کو دیکھ کر اور خود ساختہ مینڈک کی بڑبڑاہٹ کو دیکھ کر یہ راہ راست سے ہٹ چکے تھے فرماتے ہیں کہ شرح صدر تو ہو چکا تھا سوچ رہا تھا کہ کل کی منزل میں حضرت سے میں توبہ کر لوں گا رات ہوئی تحجد کے وقت سے پہلے کہتے ہیں کہ جب مجھے نیند آنے لگی تو لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیر داب رہا ہے اور کوئی میرے پیروں کو دبا رہا ہے ایک دشمن اسلام ایک کمیونزم اور کمیونسٹ کے علوم کا ماہر وہ آیا ہوا ہے حضرت کی خانخواہ کے اندر فرماتے ہیں کہ میں آنکھ جو مل کر دیکھا کوئی اور نہیں تھا دارلوم دیومن کی مسند حدیث کے اندر وہ کتاب جو اصح الکتاب عبادہ کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری کا پڑھانے والا جو درس گاہ الہامی جس کا بخاری پڑھانے والا الہامی اور جس بخاری کے درس کے اندر انسان تو انسان جنات بھی آ کر شریک ہوا کرتے تھے وہ وقت کا شیخ الاسلام تھا وہ وقت کا مجاہد آزادی تھا ایک کمیونسٹ ایک جسے وہ کافر اور ملحد سمجھتا ہے آج اس کے وہ پیر داغ رہا تھا فرماتے ہیں کہ مجھے رہا نہیں گیا میں اٹھ گیا حضرت اللہ کے لیے معاف کیجئے گا آپ کیا کر رہے ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا میزبان کو اتنی بھی خدمت کرنے کا حق نہیں ہے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی عبد الماجد دریابادی رحمت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 سے وہ ہٹتا ہے کی تفسیر کے اندر وہ باتیں آ جاتی ہیں جو جمہور علماء کے مزاج کے خلاف ہیں جو مزاج نبوت کے خلاف ہیں ہم اور آپ اس تن زمانے کے اندر جہاں تاریخی ہے جہاں جہالت کے اندھیرے ہیں جہاں پر وقت کا فرعون آج اسلام کو اور مسلماننے والوں کو ختم کرنا چاہتا ہے آج قرآن کے مقابلے میں قرآن نبی کے مقابلے میں نبی اور آج ایک اسلامی ملک کے اندر ایک عورت نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی کے حق کے اندر مسلمان مزرا مسلمان یمپیس اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اس کی جان بخش دینی چاہیے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے ایسے تاریخ دور کے اندر اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ علماء اسے دودھ کا دودھ کرے اور پانی کا پانی کرے اور پھر واضح کرے میں نے کہا اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے اندر فرقہ واریت اور شخصیت کے جو جراثیم ہیں یہ جراثیم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ان یہ جراثیم ایڈس کے جراثیم اور کینسر کے جراثیم اور دنیا کے خطرناک اور خطرناک کے مرض سے جراثیم سے زیادہ خطرناک جراثیم ہیں ایک تبلیغی تبلیغ کی لینگویج کے علاوہ نہ سننا چاہتا ہے نہ کہنا چاہتا ہے نہ بولنا چاہتا ہے نہ چلنا چاہتا ہے نہ اٹھنا چاہتا ہے نہ بیٹھنا چاہتا ہے حضرات صحابہ کرام قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم مرضو ان اللہ ان سے راضی ہو چکا وہ اللہ سے راضی ہو چکے حضرات صحابہ کرام اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذہم من بعدی غرضا کہ فمن احبہم فبی حبی احبہم ومن ابغضہم فبی بغضی ابغضہم میرے حبیب نے فرمایا یہ صحابہ کی ٹولی کے بارے میں یہ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں کہ اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے ان سے محبت کرنا پڑے گا خبردار خبردار اللہ اللہ فی اصحابی اللہ کے لیے اللہ کے لیے میرے صحابہ کے کرام کے بارے میں اپنی زبان کو قابو میں لاؤ ڈرو ان کا اکرام کرو ان کا احترام کرو فضی حبی احب میری محبت ان کی محبت ان کی محبت میری محبت ان سے نادانی ان سے دشمنی میری دشمنی یہاں تک فرمایا لیکن حضرات صحابہ کرام کے اس طاہر اس متحر اس مقدس اور یہ القاب کے دور میں اس دور کے اندر کیا حضرات صحابہ کرام سے بھول سرزت نہیں ہوئی کیا ایک صحابی نبی کے دربار میں جا کر نہیں فرمایا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا زنا کی سزا نہیں دی گئی کیا چوری کی سزا نہیں دی گئی زنا کی سزا کس کو دی جاتی ہے چوری کی سزا کس کو دی جاتی ہے اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صاحب کو ریشم کا کپڑا پہنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا کسی صحابی کو گمبت تعمیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا انگوٹا ایک صحابی کے پیچھے اور نبی کا چہرہ سرخ نہیں ہوا تھا حضرت عمر فاروق جب بائبل پڑھ رہے تھے آسمانی کتاب پڑھ رہے تھے تو نبی کا چہرہ سرخ نہیں ہوا تھا غور کرو یہ وہ سوا لاکھ صحابہ ہیں ان کی محبت نبی کی محبت نبی کی محبت اللہ کی محبت ان کی دشمنی نبی کی دشمنی نبی کی دشمنی اللہ کی دشمنی اور یہ وہ ہیں کہ ان کا ایمان سے ہمارا ایمان ٹالی ہوتا ہے ہمیں جنت ملے گی ان کی نماز سے ہماری نماز ملتی ہے ہمیں جنت ملے گی ان کے رکو سے ہمارا رکو ملتا ہے ہمیں جنت ملے گی ان کے سجدے سے ہمارا سجدہ ملتا ہے ہمیں جنت ملے گی ان کی تلاوت سے ہماری تلاوت ملتی ہے ہمیں جنت ملے گی ان کے رمضان سے ہمارا روزہ ملتا ہے ہمیں جنت ملے گی ان کے جذبہ جہاد سے ہمارا جذبہ جہاد ملتا ہے یہ معیار ہیں یہ کسوٹی ہیں یہ رضی اللہ عنہم ان کا ٹھپا ان کو لگا ہے لیکن پھر بھی انسان ہونے کے خاطر ان سے بھول ہوئی اور ایک صحابی ایک جنگ کے اندر پیچھے رہ گئے اللہ کے نبی نے ان کا بیکاٹ کیا آج کے زمانے کا دیوبندی عالم آج کے زمانے کا جماعت کا ملا آج کے زمانے کا کسی تحریک کا بانی آج کے زمانے کا کسی تنظیم کا بانی کیا منزل من اللہ ہے کیا صحابی سے بڑا ہوا ہے اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ کسی کو معاف نہیں کرتا کون معافی کے لائق ہے اللہ کے سامنے کون معافی کے لائق ہے نبی کے سامنے میرے صحابہ کے پیشاب کے قطرے کا کام مقابلہ کرے گا میرے صحابہ کی عصمت کا میرے صحابہ کی عفت کا میرے صحابہ کی پاک دامنی کا میرے صحابہ کے بوئے مبارک کا میرے صحابہ کے سر کے بال کا میرے صحابہ کے ناخن کے محل کا کون مقابلہ کرے گا کیوں پوجا کرتے ہو کوئی نائی کی پوجا میں کوئی ملا کی پوجا میں کوئی امام کی پوجا میں حرام نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اے اللہ کے نبی بتا دیجئے ہمارا ایمان چلا جائے گا ہمارا اسلام داواں ڈول ہو جائے گا ہماری نیا ڈوب جائے گی آخا آپ نے کیا کہا کیا کہا تھا جو ذاکر نائی کے ماننے والے ہیں وہ اس کی تباہ کریں جو تیران پیر کے ماننے والے ہیں وہ اس کی تباہ کریں جو اشرف علی کی ماننے والے ہیں وہ اس کی تباہ کریں جو شاہ محمد الیاس کو ماننے والے ہیں وہ اس کی تباہ کریں جو ابو ابوالعلام مودودی کو ماننے والے ہیں وہ اس کی تباہ کریں جو احمد رضا خان کو ماننے والے ہیں وہ اس کی تباہ یہ کہا تھا آپ نے یہ کہا تھا آپ نے آپ نے یہ فرمایا کتاب اللہ و سنتی کہ مانو تم کسی کو مانو ذاکر نائی کو مانو احمد رضا خان کو مانو تم ابو العلی مودودی کو مانو تم اشرف علی تھانوی کو لیکن یاد رکھو اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک ہے آج یہ دیوبند کا فرزن آج یہ قاسمیت کا جو ہے نمک کھایا ہوا حلال خور ممبر رسول سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دیوبندیت کی شان بلند کر کرنے اور ترجمانی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا آج کان کھول کر سن لو مسلمانوں کہ یہی دیومن کا غلام یہی دیومن کا کتا یہی دیومن کا عاشق جب اکابرین کی شان کے اندر گستاخی ہوئی جو میدان کے اندر آیا آج میں صاف کہتا ہوں اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک ہے امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک ہے مولانا زکریہ مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک ہے تاثیم نالت بھی اس وقت رحمت اللہ علیہ قاسم ہم تجھے دیکھ کر ایمان نہیں لائے اشرف علی ہم تجھے دیکھ کر ایمان نہیں لے آئے امداد اللہ مہاجر مکی شیخ ہم تجھے دیکھ کر ایمان نہیں لے آئے ہم تجھ سے اس لیے محبت کرتے ہیں تو کتاب اللہ کا پرچار کرتا ہے تو سنت نبوی کا عاشق ہے میرے محبوب کے طریقوں پر مٹنے والا ہے تو اسلام کے لیے جینے اور مرنے والا ہے ہم نے تیری زندگیوں کے اندر تخوا ہی تخوا دیکھا ہے تہارت ہی تخوا دیکھی ہے حلال و حرام کی تمیز دیکھی ہے پردے کی تمیز دیکھی ہے اگر یہ بات فرشتے تمہارے ارباہ تک پہنچ سکتے تک پہنچا سکتے ہو اشرف علی امداد اللہ مہاجر مکی قاسم نانوتوی شیخ الاسلام حسین احمد بدنی لکھ کر رکھ لو اگر قیامت کے دن یہ ثابت ہو جاتا ہے قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم لوگ قرآن سے ہٹے ہوئے تھے تم لوگ حدیث سے ہٹے ہوئے تھے لکھ کر رکھ لو اس کا علم ہمیں ہو جاتا ہے تو کل سے ہم رحمت اللہ علیہ کہنا چھوڑ کر تمہیں رحمت اللہ علیہ کہیں گے ہم تمہاری پوجا نہیں کرتے تم قرآن کے ترجمان ہو تم نبی کے کے دیوانے ہو یہ جذبہ پیدا کرو میرے بھائیوں یہ جذبہ پیدا کرو ذاکر نائک کو ضرور مانو شاہ الیاس صاحب کو ضرور مانو نظام الدین کو ضرور مانو ابو العلا مودودی صاحب کو ضرور لیکن ماننے کا مطلب یہ ایک قادیانی کے خلاف ہم جگہ جگہ جلسے کرتے ہیں وہ کافر ہے کافر کیوں کافر نبی کے بعد اس نے نبی بنا تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا تم نے اپنے پیشوا کو نبی بنا ہمارے پیر صاحب بول رہا لے بس بھئی تم جو ذکر جہری کرتے ہو رات میں چیختے ہو یا الٹا لٹکتے ہو یہ قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث کے خلاف ہے یہ مزاج صحابہ کے ہمارے پیر صاحب یہ پیر صاحب کو تم نے نبی بنا لیا ارے بھائی یہ جو دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار ہے یہ کوٹ ہے یہ سوٹ ہے یہ بوٹ ہے یہ ٹائی ہے یہ بے پردگی ہے یہ منہج نبوت کے خلاف ہے تو کہ نہیں ہمارے بڑے کہہ دیے ہمارے نائک صاحب نے ان سے بڑا فلاسفر یہ تو تم نے نبی مان لیا روشن خیالی کس کو کہتے ہیں حق کہنے اور حق کو سننے کی طاقت پیدا کرو مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو وہ نماز پڑھ نہیں ہے تو اس کو توڑ کر جانا ضروری ہو جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سلام سے پہلے موت ہو جائے اور نبی کی نافرمانی نہ ہو جائے نبی کی بے ادبی نہ ہو جائے یہ مسئلہ ہے شریعت متحرہ کا یہ ادب ہے نبی کا اور یہ تعظیم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے آپ اپنے کلمے میں آقا کا نام لگایا لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھاؤ مسلم شریف ذاکر نائک کے ماننے والوں یا غیر مقلد و اہل حدیث کا لقب لگانے والو اپنے دماغ کو روشن کرو وسیع کرو حق کہتے ہو حق سننے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ظفر تھے امام ابو یوسف تھے امام محمد تھے ہزاروں مسائل کے اندر منہ پر امام ابو حنیفہ کی زندگی میں اختلاف کیا ہدایہ کی فقہ حنفی کی کتاب اٹھا کر دیکھو ایک مسئلہ رہتا ہے صاف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ رہتا ہے امام ظفر اختلاف کرتے ہیں امام محمد اختلاف کرتے ہیں امام ابو یوسف یہ شاگرد ہے شاگرد یہ جانتے ہیں استاد کا مرتبہ لیکن کبھی استاد نے زندگی میں شاگرد کے اختلاف کو برا نہیں مانا اور کبھی شاگرد نے اختلاف کرنے سے گریز نہیں کیا یہ دین کا مسئلہ تھا یہ آخرت کا مسئلہ تھا یہ کار کا مسئلہ تھا یہاں شخصیت پرستی نہیں تھی یہاں مابا نے باطلا کی پوجا نہیں تھی یہاں جھوٹے کعبے کا طواف نہیں تھا امام ابو یوسف کو جو محبت تھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ رحمت اللہ علیہ کی جو تعظیم کی ہے قیامت تک آنے والا حنفی وہ تعظیم نہیں کر سکتا جو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے مسلک الگ طریقہ کار الگ وہ رفیدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ آمین زور سے بولتے ہیں یا نہیں بولتے وہ خراق خلف الامام کے قائل ہیں یا نہیں ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں مشرق یہ کہتے ہیں مغرب وہ کہتے ہیں مبا یہ کہتے ہیں واجب وہ کہتے ہیں واجب یہ کہتے ہیں جائز لاکھوں کروڑوں مسائل میں اختلاف لاکھوں کروڑوں مسائل کے اندر اختلاف شریعت کے حدود کے اندر اختلاف کرنا یہ مزاج شریعت ہے اور کہنے کا حق ہے سننے کی طاقت رکھو برداشت کرو سننے کی طاقت پیدا کرو یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس جب گیا ہے اور وہاں مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے تو کہتے ہیں آمین بھی آہستہ کہی ہے اور رفع دین بھی نہیں کہا ہے آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کا مسلک تو یہ ہے آمین زور سے کہنا چاہیے رفع دین کرنا چاہیے آپ نے فرمایا لتازیم صاحبی حادل قبری اس قبر والے کی عزت اور اس کی تعظیم کے لیے کہ یہ حق کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا یہ سچائی کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا اس کے احترام میں اور اس کی علمی فوقیت کو تسلیم کر کر آج میں نے رفع دے نہیں کیا آمین زور سے نہیں کہا جس کا مسلک الگ تھا چار اماموں میں جس کا دوسرا نمبر تھا وہ اپنا دل اتنا وسیع رکھتا ہے روشن خیال وہ نہیں جو سن کر بفر جائے روشن خیال وہ نہیں جو سن کر تھانوں کا رخ کرنے لگے روشن خیال وہ نہیں جو لال پیلا ہو جائے سنو سنو سننے کے بعد سچائی کی تلاش کرو سننے کے بعد تحقیق کرو کہ کیا وجہ تھی کہ ان بزرگوں نے حضرت ابو لالا مدودی سے ناطے کو توڑ لیا کیا وجہ تھی اشرف علی تھانوی نے احمد رضا خان سے ناطے کو توڑ لیا کیا وجہ تھی علامہ اقبال کی پچھلی ہسٹری ایسی تھی اور موجودہ زندگی ایسے ہو گئی کیا وجہ تھی عبد دریا دریابادی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئی لوگوں آج ہم قادیانی کے خلاف جلسے سے تو مناتے ہیں کتنے مسلمان اہل سنت جماعت کتنے دیوبندی اور کتنے تبلیغی اور کتنے جو ہے حنفی آج قادیانی بنے ہوئے ہیں نبی کے بعد نبی کا مقام دیا ہوا ہے بھائی ایسا جبا کیوں بنتے ہو پیر صاحب نے کہا ایسا کیوں چلتے ہو پیر صاحب نے کہا یہ پیر نبی ہے یہ پیر نبی ہے اللہ نے نبی نے جب فتنوں کے راستے سے بچنے کا طریقہ بتایا تو کیا کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے پیر کا دامن پکڑ لو غوث کا دامن پکڑ لو جھنڈا پکڑ لو تنظیم پکڑ لو تحریک پکڑ لو دینگ کے پجاری ہو جاؤ تبلیغ کے پجاری ہو جاؤ نظام الدین کے پجاری ہو جاؤ ذاکر نائک کے پجاری ہو جاؤ مودودی صاحب کے پجاری ہو جاؤ اشرف علی کا دامن یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا اللہ نے قرآن دیا اللہ نے حدیث دیا اور اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کسی تحریک اور کسی تنظیم کو سمجھنے کے لیے اس کی جو برانچس ہیں اور اس کے جو شعبے ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں کسی درخت کو کیسے پہچانا جاتا ہے اس کی ٹہنی سے پہچانو اس کے پھل سے پہچانو اس کے پھول سے پہچانو اللہ نے جو ہے ہمیں دماغ دیا ہے ہم انسان ہیں اللہ نے ہمیں احسن تقویم کے اندر پیدا فرمایا ہے جانور بنا کر پیدا نہیں کیا ہم احسن تقویم میں اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم ہدایت اور ضلالت کا فرق کر سکے ہم گمراہی اور راہ راست کا فرق کر سکے ہم حق اور باطل کا فرق کر سکے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی تنظیم کے بارے میں برا بڑا کہا جائے کسی تنظیم کو ڈاؤن کیا جائے اور جب ہم نے دیکھا اس شہر کے اندر ایک طبقہ جو سلفی غیر مقلف اہل حدیث اور نائی کی طبقہ تھا گلی گلی کوچوں کوچوں کے اندر جا کر سیڑھیاں دے کر ہمارے اکابرین کی شان میں گستاخیاں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت زکریہ صاحب رحمت کوئی دن ایسا نہیں تھا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں تھا کہ جب ایس ایم ایس نہ آتے ہو اور شکایت نہ آتی ہو تو لوگ جو تبلیغ کے سائے میں آ کر بے نمازی سے نمازی بن چکے تھے بے داڑی والے سے داڑی والے بن چکے تھے یہ آ کر کہنے لگے حضرت کل داڑی مڈے تھے سڑکوں پر تھے کیرم بورڈ کھیلتے تھے کوئی ہمیں نہیں پوچھتا تھا آج ہم مسجد میں آ کر دو رکعت نماز پڑھنے کے قابل کیا بنے کہ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے تم محمدی نماز پڑھو گے یا ہدفی نماز پڑھو گے ہمارا سر خراب ہو جاتا ہے ہمارا جی چاہتا ہے ہم مسجدوں کو چھوڑ دیں بھائی ذاکر نائک کے ماننے والے غیر مقلدین اور سلفی حضرات یہ جو کام کیا گیا یہ سر سے پانی اونچا ہو چکا تھا گلی کوچوں کے اندر جا کر ہمارے بزرگوں کو ننگی گالیاں دی گئی یہ کہا گیا کہ خواجہ کے معنی ہجڑے ہوتے ہیں ان کی درگاہوں کے اندر لوٹی کام ہوتا ہے بوسا باسی ہوتی ہے سوفی اور شیطان میراج ربانی کی ایک سیڑھی ہے آپ اس کو سنیں میراج ربانی کی وہ کون سی تقریر ہے توصیف الرحمان راشدی کی وہ کون سی تقریر ہے تاریخ جمیل جیسا بھولا بھالا اللہ والا بھولا بھالا کسی تنظیم کسی تحریک نہ جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے بات کرتا ہے تو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر بات کرتا ہے گنٹوں تقریریں کر کر سینکڑوں صفات سیاہ کر کر اس پر اس نے محنت کی کہ یہ جہنمی کتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب اور یہ قبروں کا پجاری ہے یہ محنت اگر مثبت پہلو پر ہوتی مسلمان معاشرے سے جہیز کی لانت کو ختم کیا جاتا بے پردگی کو ختم کیا جاتا مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کی جاتی جاتی وقت کے دشمن کی پہچان کرائی جاتی ہم تمہارا ساتھ دیتے یہ کتنا چھچورا کام ہے کہ فرقہ پرست حکومتوں کے سائے میں رہ کر فرقہ پرست ہندوتوا کے ماحول میں رہ کر تم جو ہے یہ چھچورے کام کرنے لگے تو ہم مجبور ہو کر ہم نے یہ قدم اٹھایا کہا کہ بھائی یہ فتنوں کو ختم کرو اگر تمہیں اس راستے پر چلنا ہے لکم دین و دین ضرور تم اس راستے پر چلو لیکن ہمارے بزرگوں کو گالی نہ دو ہمارے دیوبند کو اکابرین کو اسلاف کو اور ہماری کتابوں کو گالیاں نہ دو فضال اعمال لے کر کھول کھول کر سفے دکھا دکھا کر ویڈیو کے اندر یہ گمراہ کرنے لگے بتائیے کہ کون اس کو برداشت کر سکتا ہے سننے کی طاقت رکھو جب تم نے کیا تو ہم نے برداشت کیا اور جب ہم کہہ رہے ہیں تو کیوں مچل جاتے ہو کیوں مچل جاتے ہو کیوں بے قرار ہوتے ہو یہ روشن دماغی ہے تمہاری یہ روشن خیالی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آتا ہے مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کتنا وسعت وسطی رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے حق بولتے تھے حق چلتے تھے حق بیٹھتے تھے حق دن میں حق رات میں حق گھر میں انفرادی میں اجتماعی ماحول میں لیکن آپ کا جو ضرب تھا آپ کا جو دماغ اور مائنڈ تھا کتنا وسیع تھا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت صحابیہ تھی ان پر غالباً حضرت مغیث رضی اللہ تعالی فدا ہو گئے اور باندھی تھے باندھی تھی ان کی اور جب ایک معاہدہ ہوا تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا اب آزاد جو کیا تو پچھتانے لگے مسلم شریف کی روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی گلیوں کے اندر دیوانہ وار گھوما کرتے تھے پھرا کرتے تھے کہ بریرہ میری نکاح میں آ جائے جب تک یہ بحثیت باندھی تھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور آزادی کے بعد باندھی کو اختیار ہے کہ وہ مالک سے چاہے نکاح کرے یا مالک کے فیصلے کو ٹھکرا دے یا ریجیکٹ کر دے دن ہے رات ہے ایک دیوانہ بار حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ راوی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر حضرت بریرہ کا نام لے کر چکر لگا رہے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حضرت بریرہ راضی ہو جائیں آخر ایک ہتھیار تھا آخر ایک عدالت تھی آخر ایک دربار تھا کہ جہاں کی کوئی بات جو ہے انکار نہیں کی جا سکتی تھی پہنچے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت علیہ وسلم کے دربار عالی میں فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی وسلم بریرا نے مجھے تو دیوانہ کر رکھا ہے آپ حکم فرمائیے آپ کے حکم کے سامنے ہر آدمی سر تسلیم خم کر دیتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا بریرہ دیکھو یہ دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ اچھا پال لیں گے تمہیں اچھی پرورش کر لیں گے دیکھو بڑا احسان ہوگا آپ جو ہے ان سے نکاح پروا لے حضرت مغیث کالے تھے کلوٹے تھے اور بظاہر بد شکل تھے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت تھی پروانے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے دربار کے اندر جبرائیل آ کر گھبرا جاتا تھا اللہ اکبر جس کے دربار کے اندر اسرائیل آ کر قدم لڑ کھڑا جاتے تھے اور ڈرتا تھا کہ اس دربار کی گستاخی ہو تو حضرت اسرائیل کو جلا کر کہیں خاکستر نہ کر دیا جائے جسے وارننگ دے کر بھیجی گئی تھی خبردار یہ میرے نبی کا دربار ہے یہ میرے محبوب کا دربار ہے یہ وارننگ دے کر بھیجی گئی تھی حضرت اسرائیل ڈر کرتے تھے حضرت جبرائیل کے قدم کانپا کرتے تھے اور کے اندر تو ایک وقت وہ آیا کہ جبرائیل امین نے ساتھ چھوڑ دیا فرمایا کہ آپ جانے آپ کا خدا جانے اس کے بعد تو میرا پر لگے گا تو جل کر خاک ہو جائے گا جس کے دربار میں جبرائیل و میکائیل اور جس کے دربار کے اندر حاملان عرش اور جس کے دربار کے اندر جنت کا رضوان کامتا تھا ڈر جاتا تھا اس کے روشن دماغی اور اس کے وسط ظرفی اور اس کے دل کی وسط اللہ اللہ آج تم نبی کے عاشق ہو آج تم نبی کے ماننے والے ہو میں صرف ذاکر نائی کے ماننے والوں سے نہیں ہر جماعت ہر تحریک ہر دیوبندی ہر جماعتی ہر فرقے کے ماننے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ دماغ کو کتنا ایسے کشادہ رکھو ہم نبی کے غلام ہیں آخر ہم نبی کے ماننے والے ہیں نبی کے زندگی کے کیریکٹر کے اسوے کے سیرت کے اس پہلو کو اپنی زندگی کے اندر لو کہتے ہو سننے کی طاقت بھی رکھو چلتے ہو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھو جس کے دربار کے اندر جبرائیل پر نہیں مارتا تھا جس کے دربار کے اندر حاملان عرش کام جاتے تھے جس کے دربار کے اندر اسرائیل جو پیغمبروں اولیاء کی روح نکالنے والا وہ ڈر جاتا تھا سہم جاتا تھا ایک بڑی راہ جس کو شریعت کہتی ہے اور جس کو آخا نے فرمایا کہ عورت کا دین آدھا ہے عورت کی عقل آدھی ہے آخا آپ ہی نے تو کہا تھا یہ آدھی دین والی اور آدھے عقل والی لیکن آپ نے کیا مزاج بنا رکھا تھا حق کے معاملے کے اندر یہ مزاج پیدا کرو مسلمانوں یہ مزاج پیدا کرو ٹھیک ہے یہ صحیح ہوں گے ٹھیک ہے تبلیغ صحیح ہوگی ٹھیک ہے بریلوی صحیح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دیوبند صحیح ہو سکتا ہے لیکن جب خیر القرون کے اندر سنساری ہوئی خیر القرون کے اندر کوڑے لگے خیر القرون کے اندر سزائیں دی گئی خیر القرون کے اندر نبی کے دربار میں جا کر صحابہ ہرنی یا رسول اللہ کہے گئے اور خیر القرون کے اندر جن صحابہ کی قسمت کی عفت کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی تھی اس زمانے کے اندر یہ چیزیں ہوئی تو آج کا ولی آج کا پیر آج کا مرشد آج کا رہنما آج کی تنظیم کا بڑا آج کی تحریک کا بڑا کیا وہ آسمان سے منزل من اللہ ہے کیا اس پر جبرائیل آتے ہیں کیا اس پر وہی آتی ہے مانو لیکن اس حد تک نہیں کہ جہاں قرآن کے خلاف ہو وہاں اٹک جاؤ جہاں حدیث کے خلاف ہو یہ نہیں حضرت میں مان لیا ایار ابدی کو نائی کی تنظیم کو کچھ سننا نہیں چاہتا یہ اسلام کا مزاج نہیں میں پیر ذوالفقار کی ہاتھ پر بیت ہو گیا اب کچھ سننا نہیں چاہتا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے صحابہ نے سنا صحابہ نے برداشت کیا ابو حنیفہ نے کہا ابو حنیفہ نے برداشت کیا شاگردوں سے شاگردوں سے برداشت کیا جہاں وقت کا پہاڑ علم کا تخبے کا جہاں وقت کا ابدال اور جہاں وقت کا بزرگ اور صوفی باسفا جس کے بارے میں ہمارے علماء نے کہا کہ اگر کسی ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو سونے کا ثابت کر دے تخبے کے اندر علم کے اندر تہارت کے اندر بزرگی کے اندر اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا آج ان کی کتاب ہے مرجو آتے امام ابو حنیفہ مرجو آتے امام ابو حنیفا کا مطلب امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ نے شروع میں ایک مسئلہ بیان کیا بعد میں ان کے شاگردوں نے اس زمانے کے فقہ نے ان کو متنوع کیا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر فرمایا تھا کہ میک سے نماز نہ پڑھائی جائے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے ان کی تحقیقیتی تھی کہ مائک میں جو آواز آتی ہے یہاں پر میں نے مائک میں کہی اور اسپیکر میں جو آواز آئی حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ من و ان وہی آواز امام ہی کی آواز یہ پہنچا رہا ہے لیکن جب بعد میں پتا چلا کہ صاحب آواز تو امام ہی کی ہوتی ہے نہیں انہوں نے یہ سمجھا شروع میں کہ ایملی فائر میری آواز کو لیتا ہے اور الیکٹرانک سوتی لہروں میں بدل کر وہ اسپیکر کو پنگوں کو دیتا ہے تو آپ کو جو آواز آ رہی ہے وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ عملی فیر کا کام ہے لیکن جب تحقیق ہو گئی تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مسئلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ نہیں اب ایملی فیر کا نام اردو میں کیا ہے مقبر السعود آواز کو بڑھانے والا آلہ آواز تو میری ہی ہوتی ہے وہ الیکٹرانک لہریں نہیں ہوتی وہ سوتی لہریں نہیں ہوتی آواز میری ہی لیکن اس کا ویلو وہ بڑھا دیتا ہے اس کا ویلو وہ گھٹا دیتا ہے اب کہا کہ اقتدا کرنا جائز ایسے ہزاروں مسائل وقت کا وہ حنیفا وقت کا امام وقت کا صوفی باسفا وقت کا وہ اللہ والا کہ بکری کی چوری ہونے پر بکری کی حیات تک جس نے جو ہے بکری کا لقمہ اپنے منہ کے اندر داخل نہیں کیا جس کو قرض دیا کڑاکے کی دھوپ کے اندر اس کے دیوار کا سایہ نہیں لیا جس کی چالیس سال کی کی نماز اور تحجد کی نماز عشاء کے وضو سے ہوا کرتی تھی یہ وقت کا ولی باسفا ایک کتاب لکھتا ہے مرجوعات امام ابو حنیفہ کہ ابو حنیفہ کے وہ مسائل جو مسائل انہوں نے شروع میں کہے تھے اور بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا کہا کہ نہیں مجھ سے بھول ہو گئی وقت کا امام رجوع کر سکتا ہے ذاکر نائک سے غلطی نہیں ہو سکتی امداد اللہ مہاجرے سے غلطی نہیں ہو سکتی ہمارے پیر سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا ٹھٹا کر رہے ہو مذاق کر رہے ہو خادیانی بن گئے ہو تم تم ہر کسی کو نبی مانتے ہو صرف اور صرف نبی وہ ہے کہ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے نبی معصوم ہے اگر تم نے کسی ولی کو کسی نائک کو کسی ڈاکٹر کو کسی پیر کو کسی مرشد کو اس درجے میں رکھا ہے تو تم یہ سمجھ کرتے ہو کہ تم اس کی نبوت کا کلمہ پڑھتے ہو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہمارے اکابری سینکڑوں مسائل سے انہوں نے رجوع کیا بیس ابھی حال کے اندر حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری جو دارلوم دیوبند کے استاد ہیں حدیث پڑھا رہے تھے دجال ایک جو ہے علاقے کے اندر رہتا ہے وہاں سے نکلے گا حدیث جساسا جس کو کہتے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی حضرت نے کہا کہ اب ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی اور جغرافیہ جب اتنا ترقی کر چکا ہے کہ زمین کی گہرائی کو ناپ چکا ہے آسمان کی بلندیوں کو جو ہے وہ قابو کر چکا ہے وہ مریخ اطارت زہد مشتری پر کمندے ڈال چکا ہے تو کیا یہ علاقہ ان کو نہیں ملا یہ بات انہوں نے کہہ دی حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب حضرت مولانا ریاست علی صاحب جو دارلوم دیوبند کے استاد تھے انہوں نے ان کی پکڑ کی حضرت اور چیز ہے نقل اور چیز ہے حدیث اور چیز ہے دنیا کے سائنسدانوں کا تجربہ اور چیز ہے دارلوم دیومن کا صدر مدرس بخاری شریف کا مدرس بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت دارلوم دیومن کی روح رواں جیسے عبد الرحمان سدیس اور شرین یہ حرم شریف کی لگتا ہے کہ خوشبو ہے ایک مہک ہے ایک جان ہے تو دارلوم کی وقت کی جان جن کے خون کے قطرے قطرے کے اندر تقاہت ہے اور جس کو کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ وقت کا یہ رشید احمد گنگو ہی فقی النصر رحمت اللہ علیہ کا صحیح معنوں میں جانشین ہے لیکن قربان جائے ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف اور ان کے طور طریقوں پر اور ان کی زندگیوں کے اس آجیزی انکساری کے شعبے پر حضرت نے معافی مانگی حضرت نے کھلے اپنے طلبہ کے سامنے کہا ہاں مجھ سے قطع ہو گئی ریاست علی مولوی صحیح کہتے ہیں مولانا جو نعمت اللہ صاحب صحیح کہتے ہیں تابا نامہ کیا انہوں نے اس کی تجدید کی بڑے بڑے ہیں خطا ہو سکتی ہے بھول ہو سکتی ہے نماز پڑھاؤ پیچھے آپ کو لکما دینے کا حق ہے ہم کسی کے بارے میں سب سے پہلے یہ ذہن رکھنا کہ یہ خطا کر ہی نہیں سکتا ہم اس کے بارے میں سن ہی نہیں سکتے تو گویا آپ اس کو نبی کے درجے میں اور رسول کے درجے میں رکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی تمام نبیوں کو جو نبوت ملی میرے نبی کے جوتے کے صدقے میں ملی اور نبی کو جو نبوت ملی یہ ذاتی نبوت ملی حضرت موسا کو نبوت میرے آقا کے جوتوں کے صدقے میں ملی حضرت عیسیٰ کو نبوت میرے آقا کے جوتوں کے صدقے میں ملی حضرت آدم کو نبوت اور ان کی توبہ کا قبول ہونا میرے آقا کے صدقے میں تھا ہر پیغمبر اس وقت تک پیغمبر نہیں ہو سکتا تھا نبی نہیں ہو سکتا تھا رسول نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنی نبوت کی تصدیق کے ساتھ آقا کی نبوت کا اعلان نہیں کرتا تھا یہ میرے آقا کا مقام ایک کمزور عورت جو کل تک لونڈی تھی اور کل تک بانگی تھی اور کل تک کنیز تھی آج کس کے دربار میں جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت معافہ کے دربار میں آخا آخا فرمائش کر رہے بیٹی میری بہن سن لینا دیکھ مغیث کتنے پریشان ہیں اللہ اکبر فرشتے گھبراتے تھے اللہ اکبر سوا لاکھ پیغمبروں کو نبوت جس کے جوتوں کے صدقے میں ملی آج جب حق کہتا تھا تو منظر و جائش اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے چہرے کے حالت کو انار کے سرخ کی دانوں کی طرح کر کر جو حق کو للکارتا تھا باطل کو للکارتا تھا حق کا نمائندہ بن کر آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک عورت جو کنیز اور باندھی اور وہ عورت جس کو آپ نے خود فرمایا آدھے دین والی اور آدھی عقل والی جہاں دو مردوں کی گواہی وہاں ایک عورت کی گواہی آج وہ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی یہ آپ کا مشورہ ہے یہ آپ کا حکم ہے فرمایا کہ میرا حکم نہیں شادی کرنا انسان کی مرضی ہے میں کیسے حکم چلا سکتا ہوں تم بالغا ہو تم آخلا ہو تم مسلمان ہو میری ریکویسٹ بیٹی بہن میری ریکویسٹ دیکھو حضرت مغیز کتنا دیوانہ وار مدینے کی گلی کوچوں میں روتے پھر رہے ہیں فرمایا اللہ کے نبی یہ حکم ہے آپ کا مشورہ ہے فرمایا کہ نہیں بیٹی یہ تو میرا مشورہ ہے فرمایا کہ تب تو مجھے قبول نہیں جو پیار پہلے تھا وہ پیار بعد میں بھی تھا یہ مزاج پیدا کرو مزاج صحابہ نبی یہ تجھے اتنی ہمت میرے سامنے جبرائیل کام جاتا ہے میرے سامنے اسرائیل کام جاتا ہے میراج کے اندر سوا لاکھ پیغمبر میرے پیچھے نماز پڑھے ارے کون ہے نائی کون ہے دیوبندی کون ہے بریلی کون ہے ہمارا امام سب اللہ اور رسول کے سامنے کچھ نہیں اگر اللہ رسول کے حکموں کے انڈر میں آتے ہیں سر تسلیم خم ہے آداب ہے ہم آپ کے قدموں میں پل کے بچھائیں گے خبردار خبردار اگر ایمان اور اسلام سے مزاج نبوت سے منہج اسلاف سے صحابہ کرام کے طور طریقوں سے ہٹو گے ہم جو ہے تمہیں برداشت نہیں کریں گے تم قرآن کا نام لو تم دعوت و تبلیغ کا نام لو تم حدیث کا نام لو اور تم میڈیا کا نام لو اور تم اغیار کو ان کے کتابوں سے للکارنے کا ڈیبٹ کرنے کا مناظرہ کرنے کا نام لو ہم نہیں منائیں گے تمہاری تحریک سے ٹوپی اترتی ہے ہم اس تحریک پر لانت کرتے ہیں جس تحریک سے نبی کا لباس اترتا ہے ہم اس تحریک پر لانت بھیجتے ہیں جس تحریک سے اس کے نبی کم ہوتا ہے ہم اس تحریک پر لانت بھیجتے ہیں جس تحریک سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے ہم اس کو سرے آنکھوں پر رکھتے ہیں کوئی بھی فرد آئے ڈاکٹر آئے انجینئر آئے ہمیں اسلام چاہیے اسلام ہمیں نبی کی محبت چاہیے ہمیں نبی کی عشق چاہیے اگر یہ دیوبند نہیں دیتا ہم دیوبند پر لانت پرسائیں گے اگر ذاکر نائک دیتا ہے ہم اس کا اپنا مختدار پیشوا تسلیم کریں گے دیکھو یہ لوگ اپنے غیر اسلامی مطالعے سے جو عبد الماجد دریابادی نے کیا اور مولانا علامہ اقبال نے کیا اور اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سر سید احمد خان نے کیا اسی جو ہے تجبی کے دانوں کی اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ تحریک یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے اور شخصیت جب انٹرنیشنل ہو جاتی ہے تو کتنا بھی جو ہے عام ہو جاتا ہے اور اس کی جڑیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں دیکھو اب یہ لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن کے اندر حدیث کے اندر لباس کی کوئی قید نہیں ہے یہ امامہ ہے کیا اس کا تذکرہ قرآن میں بات صحیح ہے یہ جبا ہے اس میں کلی آنی چاہیے یہ گھٹنے سے نیچے ہونا چاہیے اصل بات یہ ہے میں نے کہا ہمارا آقا سے جو تعلق ہے ایک میاں بیوی ہے وہ زندگی گزارتے ہیں ان کے آپسی تعلقات قانون کے سکے دفات پر نہیں ہوتی یعنی صبح اٹھتے ہی کوئی شوہر قانون کی کتاب نہیں دیکھتا کہ بھائی مسلم میں ناشتے کو کیا لکھا ہے ڈنر میں کیا لکھا ہے لنچ میں کیا لکھا ہے کپڑا کیا دینا لکھا ہے کتنے میٹر لکھا ہے قانون کے بل بوتے پر محبت کی گاڑی نہیں چلتی محبت دیوانگی کا نام ہے محبت مر مٹنے کا نام ہے محبت جان دینے کا نام ہے میرے اللہ کی قسم اس کائنات کے اندر سب سے بڑا سرمایہ اس کائنات میں سب سے بڑا سرمایا اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کوئی تحریک کوئی تنظیم اور اس تنظیم کی شاخیں اور اس تنظیم کے ایکٹیویٹیز ایسے ہیں جو نبی کی محبت سے ہمیں دور کرے نبی کے چال چلن سے دور کرے نبی کے کلچر سے دور کرے وہ کتنا اونچا کام کا دعویٰ کیوں نہ کرے ہم اس تنظیم کو گلے نہیں لگاتے ہم اس تنظیم سے محبت نہیں کرتے ہمیں نبی کی محبت چاہیے ہمیں نبی کی محبت میں ڈبو دو ہمیں نبی کی محبت میں ہماری جان لے لو لیکن خلاف شرح نہیں جیسے کہ کچھ لوگ نبی کی محبت کے اندر نبی کو حاضر و ناظر کہہ دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے نبی کی محبت کے اندر اللہ کے صفات اٹھا کر نبی کو دے دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے نبی کو خادر مطلق سمجھتے ہیں نفع نقصان کا مالک ماننے پر آیا ایک طبقہ اتنا ماننے پر آیا کہ نبی کو خدا کا مقام دے بیٹھا اور ایک جماعت انکار کرنے پر آئی اتنا انکار کرنے پر آئی نماز کے پہلے کی سنت کیا بھی ضروری نہیں جی سنتی پکڑنی نماز کے بعد کے سننا تھا کیا بھی ضروری نہیں ٹوپی بھی ہے کیا جی امامہ ہے کیا جی جبا ہے کیا جی پینٹ پہنے تو کیا برائی ہے لباس پہنے تو کیا برائی ہے کیا جس قرآن کے اندر جہاں حدیث کے اندر ایک شوہر بند کمرے میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے کیا ڈنکی کی چوٹ پر دن کے اجالے میں کرتا ہے یا چھپ کر کرتا ہے بند کمرے میں ایک خامن اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو شریعت وہاں اس کو طریقہ بتاتی ہے کہ تم کیسے پردے میں کرو دعا کیا پڑھو بعد میں کیا کرو اور کیسی تم بے حیائی سے بچ سکتے ہو گندی اولاد سے بچ سکتے ہو پہلے کی دعا کیا ہے بعد کی دعا کیا ہے جو شریعت بند کمرے میں بیاں بیوی کے انفرادی عمل کو کھول کر بیان کرتی ہے پیشاب کا ڈھیلا استنجا کی جگہ کے لگنے کے آداب کو بیان کرتی ہے مرد کیا کرے عورت کیا کرے گرمیوں میں کیا کرے سردیوں میں کیا کرے اور سفر میں کیا کرے حضر میں کیا کرے کیا وہ شریعت لباس کے تعلق سے ایک مثال میں لباس کی دیتا ہوں کہ ان کی جو تنظیم ہے لباس کے تعلق سے آزاد ہے کوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں جبے کا کوئی مسئلہ نہیں تو کیا شریعت مت ہرا نے آپ کو آزادی دے دی ہے آپ کو چھوڑ دیا ہے آپ کو کہہ دیا ہے تیرے من میں آیا لمبا جبا پہن لے تیرے من میں آیا دو کلی کا جبا پہن لے تیرے من میں آیا چھ کلی کی ٹوپی پہن لے تیرے من میں آیا فر کی ٹوپی پہن لے کیا شریعت نے اس سلسلے کے اندر کیا کوئی رہبری نہیں کی کیا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے ایسی چیزیں لا کر مزاج شریعت سے ہمارے نوجوان ہٹ جاتے ہیں پہلے ہی میرے مزاج کے اندر آزادی ہے میں نہیں چاہتا کہ داڑھی بڑی رکھوں میں نہیں چاہتا کہ بال کو مڑا کر رکھوں اور صوفیوں کا ہولیا بڈھوں کا ہولیا بنائے رکھوں ایسے وقت کے اندر ایک تنظیم آتی ہے اور آ کر مجھے سہارا دیتی ہے کہ بھائی داڑھی اس زمانے کا اس جو ہے تہذیب کا ایک حصہ تھی اس لیے اللہ کے نبی نے بات فرمائی لباس ایک حصہ تھا اب تمل ناڈ میں لنگی ہے اب جو ہے افغانستان میں پٹھانی لباس ہے سعودی اندر کے اندر توپ ہے اب جو ہے ہندوستان ہے یہاں جو ہے جو چاہے تم پہن سکتے ہو تو کیا میں کہتا ہوں کہ شریعت اس سلسلے کے اندر کوئی رہبری نہیں کرتی اتنی اہمیت لباس کی ہے یہ وہ تنظیمیں ہیں جو قرآن اور حدیث کا نام لے کر کلچر تہذیب اور اسلامی معاشرت سے نوجوان طبقہ کٹتا چلا جاتا ہے یہ آزادی کا تو اور آزادی کا ہار گلے میں ڈال کر ایک بات یاد رکھو کہ شریعت کہتی ہے جیسے تم اپنے باطن کو پاک رکھتے ہو اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو وہ ضرور ظاہر السمی و باطنا تمہارے دل سے بھی تقوی کی کرنیں پھوٹے تمہارے ظاہر سے بھی تقوی کی کرنیں پھوٹے اللہ دینا رو ذکر اللہ حدیث کے اندر آقا نے فرمایا اولیاء اللہ ادا رو ذکر اللہ اللہ کے ولی اللہ کے محبوب بندے وہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے پرانے شریف میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین باہو اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله اللہ کہ ان کو تم دیکھو گے سجدے کا سیما ہوں من اثر السجود کہ تمہارا ظاہر عام کافروں کے مقابلے میں عام مشرقوں کے مقابلے میں عام لوگوں کے مقابلے میں تمہارا ظاہر بھی چمکدار ہونا چاہیے تمہارا باطن بھی چمکدار ہونا چاہیے یہ یہودی یہ عیسائی اور یہ امریکن اور یہ برطانیہ اور یورپی کلچر ہمیں چاہتا ہے کہ اسلام کی اس مزاج کو نوجوانوں سے ہٹا دیا جائے یہ کہہ کر کہ بھئی قرآن میں لباس کا کوئی تذکرہ نہیں حدیث کے اندر کوئی تذکرہ رہی ہے نہیں باقاعدہ ہمارے پاس ایک لباس کا تصور یہ لباس کا تصور کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس پتہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا آپ کا مدینہ طیبہ کا مسلمانوں کا جو کلچر ہے جو لباس ہے ہمیں بہت پسند آیا یہ امام بہت پسند آئے تو انہوں نے درخواست دی امیر المؤمنین کے دربار میں ہمیں اجازت دیجیے آپ کا لباس پہننے کی مسلمان لباس میں مسلمان تھا چہرے میں مسلمان تھا اور امامے میں مسلمان تھا ظاہر میں مسلمان تھا باطن میں مسلمان تھا مسلمان کی ایک شناخت تھی غیر مسلمانوں کی اس نورانیت کو دیکھ کر تاریخ کے پنے اور تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی آپ نے کہا خبردار خبردار مسلمان خیر امت ہے مسلمانوں کا اپنا یونیفارم ہے میں مولی صاحب میں اگر ملٹری کا لباس پہن لو ملٹری والے مجھے گرفتار کر سکتے ہیں میں کورٹ کا میں جو ہے سپریم کورٹ کا لباس پہن لو میں پولیس کا سرکل کا اور ڈی آئی جی کا لباس پہن لو مجھ پر قانون کی دفاع سے مواخذہ کیا جا سکتا ہے مسلمان ہے مسلمان اس کا لباس نورانی اس کا چہرہ نورانی سیما ہوں اولیاء اللہ اظہار اللہ ان کے چہرے پر نور نبوت ہے ان کے لباسوں کا اور ان کے تہذیب کا کلچر کا پرتو صحابہ کا پرتو ہے خبردار تم نہیں لے سکتے حضرت عمر فاروق نے منع کیا اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر جب ہمارے بادشاہوں نے حکومتیں کی تو آپ جانتے ہیں تمام بادشاہوں کے سر پر امامہ تھا امامے کی کیفیت الگ تھی تمام بادشاہ اچکن پہنتے تھے شیروانی پہنتے تھے پتلون جو ہے سلوار پہنتے تھے اور ان کا ایک مخصوص شاہانہ لباس تھا لیکن یہ دور حکومت ختم ہوا اور انگریز کے برے قدم اس ہندوستان کے اندر پڑے تو انہوں نے مسلمانوں کی تہذیب کو اور مسلمانوں کے کلچر کو اور مسلمانوں کے لباس کو ختم کرنے کے لیے ہوٹلوں کے اندر جو بیرے ہوتے ہیں ہوٹلوں کے اندر جو واچ مین ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے فائیو اسٹار زناؤں کے اڈوں کے اندر جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں ان کو اماما دیا ان کو ٹوپی دی اور ان کو سلام دیا کہ تم آنے والے مہمانوں کو جو لباس مسلمانوں کے مغل بادشاہوں کا لباس تھا جو اماما ہمارے سروں کا تاج تھا ان کمینوں نے ان حرام زادوں نے خان ساماؤں کو اور گیٹ کیپروں کو اور واچمینوں کو آج بھی آپ دیکھیے کہ کئی جو ہے ایئر لائنس کا لوگوں کے اندر اور اس کے مونوگرام کے اندر آپ کو ایک آدمی ملے گا اماما لگا ہوا ہے اور جو ہے جبا اور شیروانی پہنا ہوا ہے یہ شیروانی ہماری زینت تھی یہ ہماما اماما ہمارا فخر تھا قومیں ہم سے ڈرا کرتی تھی اس لباس کی وجہ سے مروب ہوا کرتی تھی اور یہ ہماری شان و شوکت کا مظہر تھا انگریزوں نے اس کو اٹھا کر غلاموں کو دے دیا خانساماؤں کو دے دیا گیٹ کیپروں کو دے دیا ہوٹل کے بیروں کو دے دیا زانیوں کے اڈوں کے تعائفوں کے جو ہے واچمینوں کو یہ دے کر ہماری تہذیب کو انہوں نے پامال کیا ہمارے تمدن کو پامال کیا ہمارے سروں سے ٹوپی نکالی اور ہیٹ دے دیا ایسے ماحول کے اندر کچھ تنظیمیں اللہ والے کھڑے ہوتے ہیں بھائی ٹوپی نبی کب بغیر ٹوپی کے تھے حالت احرام کے اندر حکم دیا گیا کہ سر کو خالی رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ غیر حالت احرام کے اندر مسلمان ٹوپی کے ساتھ رہتا تھا ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی حالت احرام کے مسائل میں ہزاروں مسائل لیکن سر کو خالی رکھنے کا حکم نبی بغیر ٹوپی کب تھے بغیر امامہ کے کب تھے حالت احرام کے اندر عورت کو حکم دیا گیا کہ اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ خالی رکھے کپڑا لگنے نہ دے وہ اس لیے کہا گیا کہ عورت بغیر پردہ رہتی کب تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ حالت احرام کے اندر بھی وہ پردہ کرنے لگے تو اس کو وارننگ دی گئی کہ پردہ بھی کرو تو چہرے کو کپڑا نہ لگے خبردار دم دینا پڑے گا یہ مسائل بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک تہذیب تھی مسلمانوں کا ایک کلچر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایک مخصوص شان کے ساتھ ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ ایک کلچر ایک تہذیب ایک معاشرت آپ نے دی کہ آپ نہیں جانتے ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں دیکھا کہ وہ لوگ آشورے کا روزہ رکھتے ہیں تو کہا کیوں رکھتے ہو کہا یہود و یہودارا رکھتے ہیں فرمایا یہود و نصارہ اچھا وہ آشورے کا روزہ رکھتے ہیں اچھا اللہ اگر مجھے آئندہ سال رکھے گا تو وہ لوگ ایک روزہ رکھتے تھے میں دو روزے رکھ کر روزے کے اندر یہود و نصارہ کی کلچر کی ان کی تہذیب کی میں مخالفت کروں گا آج مسئلہ یہی ہے آشورے کا روزہ سنگل رکھنا جائز نہیں یا تو نو دس کا روزہ یا دس گیارہ کا روزہ کیا حکمت روزوں کے اندر بھی مسلمانوں کی شناخت الگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مسلمان بھی اماما ڈالتے ہیں یہود و نصارہ بھی ڈالتے ہیں لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اماما بغیر ٹوپی کے نہ ڈالے اس لیے کہ یہود و نصارہ بغیر ٹوپی کے اماما ڈالتے ہیں بھائی اماما کھول کر اندر کی چیز کون دیکھ رہا ہے نہیں یہاں بھی مخالفت ہے کہ ہم ان کی تہذیب ان کے کلچر اور ان کے تمدن کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ ٹائی کس کی کلچر ہے یہ کوٹ اور یہ پتلون کس کا کلچر ہے اگر اس حالت کے اندر کوئی امام بنے کیا اس کو پیچھے آپ نماز پڑھیں گے ماں مر جائے کیا یہ جنازہ پڑھا سکتا ہے باپ مر جائے کیا اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے پابند نہیں کیا تو ہم کیا اس کو برداشت کریں گے یہ تہذیب اور یہ تمدن یہ کلچر اور یہ نبی کا عشق اور یہ نبی کی محبت تو آگے بات کہی جاتی ہے جائز تو ہے سے یقیناً جائز ہے حرام نہیں ہے یعنی اگر کوئی پینٹ پہن لیا شرٹ پہن لیا حرام نہیں ہے لیکن اس کے نبی اور نبی کی محبت کا چشمہ لگا کر دیکھو ارے جب مجھے پہننا ہے کپڑا تو میں کیوں امریکہ کا کپڑا پہنوں میں کیوں نبی کا لباس نہ پہنوں کپڑا تو پہننا ننگا نہیں رہنا ہے کھانا کھانا ہے تو کیوں میں کدو کھا کر ثواب حاصل نہ کر لوں بال رکھنا ہے کیوں نہ نبی کے طریقے بال رکھ لو یہاں آ کر بحث نہیں نبی کی دنیا کی زندگی الگ تھی نبی کی آخرت کی زندگی الگ تھی حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کے ساتھ تھے اذان ہو رہی تھی اذان کی نقل کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑو پکڑو ان بچوں کو پکڑو اب صحابی گئے پکڑنے کے لیے کس کیا معلوم ہے تجھے آ میرے بھائی ذاکر نائک اگر تجھے بات پہنچ رہی ہے ان کے ماننے والوں بات پہنچ رہی ہے نبی کے امامے میں کیا سکون ہے نبی کے لباس میں جس کو لباس التقوا کہا گیا ہے اور صحابہ کرام کے کلچر میں معاشرت میں کتنی نورانیت کتنا مزہ ہے یہ پوچھے کوئی ابو محضورا سے کہا جاؤ پکڑو بھاگ گئے حضرت ابو محضورا ہاتھ لگ گئے اور فرمایا کیا کہہ رہے تھے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ یہاں تک تو مکہ مکرہ مکرمہ کا مشرق بھی مانتا تھا کہ اللہ ہے یہاں تک تو مانتا تھا کہ میں گواہی اللہ کی مسئلہ تھا نبی کی نبوت کا اب آیا اشد اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو گئے بالکل جو ہے وہ بالکل سکتے میں آ گئے کہو زور سے کہو کیا کہنا چاہ اب جو کہا زبان سے اللہ نے نبی کے سامنے زبان کے جملوں کی تاثیر دل پر بٹھا دی اب جو دوسرا جملہ کہا اشد اللہ محمد رسول اللہ اشد اللہ محمد رسول پہلے ڈر رہے تھے اگر میں یہ کہوں گا تو نبی کی نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا کافر تھے مشرق تھے مذاق کر رہے تھے حضرت بلال کی اذان کا پکڑے گئے یہاں تک تو آ گئے جب نبی کی نبوت کا اعلان تھا تو ڈر رہے تھے میرے کہنے سے کیا ہوگا نبی کا دربار تھا نبی کا جلال تھا نبی کا جمال تھا نبی کا روپ تھا نبی کا دبدبا تھا صحابہ کرام کی مجلس تھی اب جو کہا اشد اللہ محمد رسول اللہ تو نبی کے سامنے جو کہا ظاہر کا اثر باطن پر وہ پڑا کہ جب آگے کہا تو اشد محمد رسول اللہ ہاتھ پڑا یہ آخا میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا آدمی کے ظاہر کے بول کا اثر آدمی کے باطن پر پڑ رہا ہے آدمی کے لباس کا اثر آدمی کے باطن پر پڑ رہا ہے یہ جو جمعہ کو میں ڈال کر آیا ہوں ایک کروڑ روپے دے کر تم جو ہے کسی فلم کے لائن میں مجھے ٹکٹ کے لیے کھڑا سکتے ہو جان جا سکتی ہے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن اس لباس کے اندر یہ جمعہ کا جو مخصوص لباس ہے میں نہیں جا سکتا یہ لباس مجھے بے حیائی سے روکتا ہے یہ لباس مجھے گناہوں سے لوگ روکتا ہے میں اگر فلم دیکھنا ہے مجھے میں شرٹ پہنوں گا میں پیاٹ پہنوں گا میں مفلر لپٹ کر میں اپنی داڑھی کو چھپاؤں گا اپنی شناخت امام ہونے کی چھپاؤں گا وہ دوسری بات ہے لیکن اس لباس کا ایک اثر ہے اس کے بعد ابو محدورہ رضی اللہ تعالیٰ مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا تو محبت کی نگاہ سے دیکھا ذاکر نائک کے ماننے والوں میرے بھائیوں اللہ کے نبی کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تبلیغی بھائیوں دیوبندی بھائیوں بریلوی بھائیوں اللہ کے نبی کو محبت کی نگاہ سے دیکھو کائنات کے اندر تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا آخرت میں سرخ رخ ہوگے کامیاب ہوگے تنظیم نہ دیکھو تحریک نہ دیکھو فرماتے ہیں کہ جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظلم مبارک تھے وہ آپ کے چہرے انور پر ایسے آ رہے تھے کہ جیسے کہ بادل جو ہے وہ اسے چھپا رہے ہوں برسات کو اور جیسے روشنی کی کرنوں کو چھپا رہے ہوں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال اس حصے کے جس حالت کے اندر انہوں نے آقا کا دیدار فرمایا تھا عورتوں سے بڑھ کر چوٹی کی حالت ہو گئی تھی کڑاکے کی گرمی آتی کڑاکے کی سردی آتی ابو محضورا بال نہیں کاٹتے فرمایا میرے محبوب کو اسی شکل میں میں نے دیکھا تھا مجھے برداشت نہیں اور تم کہتے ہو کہ بھائی یہ دنیا ہے یہ دین ہے ابو محضورا کو دین دنیا کا فرق سمجھ میں نہیں آیا ابو محدورا کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ اگر میں بال کاٹ دیتا تو میں کوئی گناہ کبیرہ کا مجرم قرار نہیں دیا جاتا اور یہ محبت کی بات تھی یہ محبت کی بات تھی حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالان نام جانتا ہے کوئی کیا تھا پوچھو علماء سے پوچھو خطبہ سے پوچھو بڑے بڑے اسلامک اسکالر سے اور سفا چبوترے کے یہ لیڈر تھے لیڈر مانیٹر تھے نبی کے خادم تھے اور عاشق رسول تھا عاشق رسول تھا ابو ہریرا تیرے عشق کا حصہ ہمیں کچھ دے دے تیری محبت کا حصہ ہمیں کچھ دے دے آج بخاری کھولو ان ابھی ہرے رتا رضی اللہ عنہ قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کھولو ان ابھی ہرے رتا رضی اللہ عنہ قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیث کی کوئی کتاب کھولو ابو ہریرا کی روایت نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا مشرق جاؤ مغرب جاؤ عرب جاؤ اجم جاؤ اور ضعیف روایتوں میں آؤ قوی روایتوں میں آؤ مرسل روایتوں میں آؤ مرفو روایتوں میں آؤ ان ابی ہر رضی اللہ تعالیٰ کالا کالا رسول اللہ کالا کالا رسول اللہ نبی کی بات کو پہنچانے والا ابو حریرا تھا کون جانتا ہے نام ابو حریرا کا کون پہچانتا ہے ابو ہر کو ان کے نام سے ان کے باپ کے نام سے ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبد الرحمان تھا کبھی زندگی کے اندر عبد الرحمان نہیں کہلوایا اللہ یہ محبت ہمیں نصیب فرمائے فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا کہ نماز کو وقت ہو گیا تھا غالباً حضرت ابو ہریرا کے گھر میں رضی اللہ عنہ بلی میں بچے ڈال رکھے تھے بہت سارے بلی کے بچے تھے عربی میں ہرر کہتے ہیں بلی کو اور ہریرا کہتے ہیں بلی کے بچوں کو حضرت ابو حریرا عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ بچوں سے کھیل رہے تھے بچوں کے اندر مشغول تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا محبت کے الفاظ نکلے نام تھا عبد الرحمان یا ابا ہریرا ابا کے معنی والے کے اے بلیوں والے اے بلیوں کے بچے والے کہاں کے دنیا والوں میرے باپ کے بیٹے کے نام سے عبد الرحمان کے نام سے نہیں میرے محبوب نے مجھے بلیوں والا کہہ دیا بخاری جب تو حدیث لکھے گا تو ابو ہریرا لکھے گا مسلم تو لکھے گا تو ابو ہریرا لکھے گا اس لیے کہ میرے محبوب نے مجھے بلیوں والا کہہ دیا تو کہتا ہے یہ دنیا کی بات ہے یہ آخرت کی بات ہے تو کہتا ہے یہ لباس اس کے اندر آزادی ہے میرے محبوب کا لباس کیا تھا میرے صحابہ کا لباس کیا تھا وہ لباس ذالی کا خیر کا ترجمہ ہمارے مفسرین نے کیا بیان کیا ہمارے مترجمین نے کیا بیان کیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں دسترخوان کے اندر بیٹھتا تو میں کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتا ایک صحابی نے کہا بہت پسند ہے فرمایا پسند تو نہیں میرے محبوب کو میں نے دیکھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے پسند فرماتے تھے انس کو کدو پسند نہیں تھا محبت کی باتیں ہیں قانون کی رو کی سو کی دفات کو چھوڑ کر محبت نبوی میں گم ہو جانے والا نبی کے چہرے کے خلاف چہرہ برداشت نہیں کر سکتا نبی کے لباس کے خلاف لباس کو برداشت نہیں کر سکتا نبی کے امامے کے علاوہ امامے کو برداشت نہیں کر سکتا گنجائش نکالے گا گنجائش گنجائش کی نکل جائے گی گنجائش بدکاری کی نکل جائے گی گنجائشی نکالنے والوں نے ہندوستان کے اندر سوت کھا کر ماں کے بلاکار کی گنجائش نکالی لیکن کوئی پوچھے حضرت عمر سے کہ گنجائش نکالنا اور آپ کے عمل میں کیا سمبند ہے راوی کہتے ہیں سفر میں جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے کے اندر ایک پتھر آیا میرا عمر اس جو ہے سواری سے نیچے اترا اور اترنے کے بعد پتھر کو اپنا پیر مارا لڑ کھڑایا کی نوبت آئی اور سنبھل کر سواری پر بیٹھ گیا اور چلنے لگا عمر عمر ایسے نہیں بنا ساکر نائک کے ماننے والوں تحریکوں کے پجاری ہو کا نبی کس کو کہتے ہیں محبت ربی سب سے بڑا سرمایہ ہے اندے مت بنو اندھی تکلیف مت کرو کوئی خواجہ کا دامن تھام کر وہ بدتی ہو سکتا ہے تم نائک کا دامن تھام کر گمراہ ہو رہے ہو پوچھا گیا میرے عمر سے فرمایا ایک سفر میں میں نبی کے ساتھ تھا اللہ کے نبی اس راستے سے گزرے یہ پتھر وہی تھا کہ نبی کے قدموں میں پتھر آ گیا چلو نبی کی ادا کو میں بھی آج زندہ کر لوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر میں جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مقام پر اترے اور اتر کر انہوں نے وہاں استنجا کیا صحابی نے پوچھا استنجا کی ضرورت نہیں تھی ابھی ابھی تو فارغ ہوئے تھے کہنے لگے میرے سرور کون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا آخا اس جگہ پر اترے اور آپ نے اس جو ہے اس حاجت کو پورا کیا میں نے سوچا آپ کی یہ ادا بھی یہاں زندہ ہو جائے عاشق اس کو کہتے ہیں محبوب اس کو کہتے ہیں اور ایک صحابی ریشم کا کپڑا پہن کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں مرد نے ریشم کا کپڑا پہنا جہنم کی آگ سے وہ ریشم کی چادر بنا کر اس کو جلایا جائے گا تو فوراً اس کو جا کر انہوں نے جلا دیا ایک صحابی نے فرمایا عورت کے لیے تو ریشم حلال تھا پردہ بنانا حلال تھا بستر کا استر کور بنانا حلال تھا اے صحابی تم نے کیا کیا فرمایا کہ جس چادر پر نبی کی غصے کی نگاہ پڑی ہو میں دنیا میں اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا کیا جانے تو محبت کیا ہے تو کیا جانے نبی سے تعلق کیا ہے روح کی سو کی باتیں کر کر گنجائش سے نکال کر گنجائش خادیانی بھی نکالتا ہے گنجائش شیعہ بھی نکالتا ہے میرے نبی کی محبت میں جینے میں مرنے میں کیا لذت ہے تجھے کیا پتا لباس پہ پہننا ہے وہ لباس و تخوا زالی کا خیر کیا لباس تخوا کی تفسیر جہاں جو ہے اور کلام پاک کی آیتوں کی تفسیر تھی کیا اس کی تفسیر نہیں کی گئی کہاں بخاری کی روایتوں کی تفسیر کی گئی کیا بخاری میں کتاب اللباس نہیں آیا ہے کیا اللہ نے مسلمانوں کے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کا حکم نہیں دیا ہے مجھے اللہ کے لیے بتلاؤ نائی کی تحریک کو اور تنظیم کو کے ایف ڈی کو دیوبند کو بریلی کو الگ رکھو میں دو آدمی تمہارے سامنے رکھتا ہوں ایک مدرسے کا طالب علم جس نے اپنے سر کے اندر اماما رکھا ہے جس نے دو پلی ٹوپی پہن رکھی ہے جس نے کلی کا جبا پہن رکھا ہے جس نے علی گڑھ کا پائجامہ سلوار پہن رکھا ہے اور ایک طرف سن جوزف کا اسٹوڈنٹ جس نے اپنے سر کے اندر ایک چمار کے ہیئر اسٹائل کو رکھ رکھا ہے جس نے اپنے چہرے سے سوالات پیغمبروں کی داڑھی کو نکال رکھا ہے جس نے کوٹ پہن رکھا ہے جس نے پتلون پہن رکھا ہے جس نے ٹائی لگا رکھی ہے یہ ہاتھ میں رحل اور قرآن رکھے ہوئے ہے وہ ہاتھ کے اندر بائبل رکھا ہوا ہے فائل رکھی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس کا لٹریچر رکھا ہوا ہے اللہ کے لیے بتاؤ خط کامتلاح خد کامتلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا یہ دونوں کہتے ہیں مسلح میں سنبھالوں گا وہ جوزف کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے ہے مسلح میں سنبھالوں گا نکاح ہو گیا نکاح ہو رہا ہے تازی کہتا ہے ایک گواہ کی کمی ہے وہ کہتا ہے سن جوزف کا اسٹوڈنٹ میں بنوں گا مدرسے کا طالب علم سفا اچھا چبوترے کا غلام ابو ہریرا کا خادم نسبت رکھنے والا یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ماں کا جنازہ میں پڑھاؤں گا یہ کہتا ہے ماں کا جنازہ میں پڑھاؤں گا وہ کہتا ہے ماں کی خبر پر دعا میں کروں گا یہ کہتا ہے ماں کی خبر پر میں دعا کروں گا وہ کہتا ہے باپ کو قبر میں میں اتاروں گا یہ کہتا کہتا ہے باپ کو قبر میں میں اتاروں گا میں مسلک کے جھگڑے میں نہیں جاتا میرے بھائی اللہ کے لیے بتاؤ کس کے لباس میں تقوا ہے کس کے چہرے میں نور کے آثار ہے کس کی زندگی والی زندگی ہے کیوں سن کے طالب علم سے فاتحہ نہیں دلاتے کیوں تم جوزف کے اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں اپنے باپ کو قبر میں نہیں اتارتے اس لیے کہ تم سمجھتے ہو یہ جو ہے غیر اسلامی کلچر ہے یہ غیر جو ہے مسلمانوں کا کلچر ہے یہ جھبا یہ ٹوپی یہ امامہ یہ اسلام کی شناخت ہے اور یہ اسلام کی پہچان ہے جس تحریک سے عشق نبوی کم ہو جس تحریک سے محبت نبوی کم ہو وہ تحریک کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں وہ چاہے دیوبند کی تحریک ہو چاہے وہ رشیدی تحریک ہو وہ گنگو کی تحریک ہو وہ تھانہ کی تحریک ہو وہ بم کی تحریک ہو ہم نہیں جانتے ہم تو دیوانے ہیں ہمارے آقا کے ہم دیوانے ہیں صدیق و فاروق کے ہم دیوانے ہیں قرآن و حدیث کے آتے ہو راستے پر آمنا صدقنا نہیں مانتے ہو تو جیسے حضرت ابراہیم باپ کو ٹھکرا کر چلے گئے حضرت لو اپنی بیوی کو ٹکرا کر چلے گئے حضرت نو اپنے بیٹے کو ٹکرا کر چلے گئے ہم بھی نوح بن کر بیٹے کو ٹکرا دیں گے ہم بھی صدیق بن کر بدر کے اندر اپنے بیٹے کو ٹکرا دیں گے ابراہیم بن کر ہم جو ہے آگے نظر کو ٹکرا دیں گے ہم پجاری باپ کے خاندان قبیلے اور سماج سوسائٹی کے نہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل مخرج یا رسول اللہ کہ اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے آپ نے پیروں کا تنظیموں کا جماعتوں کا نام نہیں لیا آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ ہی و سنت ہی کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ایک چور تھا چور ہر چوری کرنے کے بعد توبہ کرتا کہتا کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا پھر توبہ ٹوٹ جاتی اور پھر چوری کرتا ایک گھر کے اندر چوری کرنے کے لیے گیا تو میاں بیوی دونوں بات کر رہے تھے اجی بچی جوان ہو چکی ہے کچھ رشتے کا بھی تو سوچو اللہ والے تھے میاں بیوی دونوں نیک ارادے تھے نیک تمنا تھیں انہوں نے کہا کہ صاحب ایسے آدمی کو ہم اپنی جو ہے بٹیا دیں گے جو منافق بھی نہ ہو اور جنت کا پروانہ جسے حاصل ہو حدیث پاک میں آتا ہے سرور قولین آخا دو عالم جناب محمد اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چالیس دنوں تک تکبیر اولا کے ساتھ چالیس دنوں تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ فرق نمازوں کو پڑے گا اور تکبیر تحریمہ کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کا ہاتھ تبھی آنا علماء نے اجازت دی ہے خدا نہ کرے اگر آگے پیچھے ہو گئے یعنی سور فاتحہ آدھی ہو گئی آپ آ کر شامل ہو گئے گویا آپ کو تقبیر تحریمہ ملی خراج شروع ہو گئی آپ کو تکبیر تحریمہ ملی امام رکو میں نہیں گیا تقبیر اولا کی فضیلت تب بھی حاصل ہے چلا گیا رکو میں اب گئی آپ کی رکا تقبیر اولا گئی ایسے آپ یہ اپنے دوستوں میں مقابلہ کرنا کمپٹیشن کرنا دیکھیں گے تو بھی میں شرط لگاتی آج سے ہماری چالیس نمازیں تقبیر اولا کے ساتھ ہوگی اور جماعت کے ساتھ ہوگی تدبیر تحریمہ فوت نہیں اس فن اتنا فصل متنا فسون آؤ یہاں مقابلہ کرو یہاں تم دوڑ لگاؤ چھوڑے کام چھوڑو حضرت شیخ نے وہ لکھا ہے اس میں شرک ہے اس میں فلاں ہے فلاں عالم ایسا چھوڑو چھوڑو چھچورے کام کرو کرنے زندگی چھوٹی ہے کل کا بھروسہ نہیں ہے تو آخا نے فرمایا چالیس دنوں تک تکبیر اولا کے ساتھ جو فرد نماز پڑھے گا اللہ دو پروانے ایک نفاق سے برات کا کہ یہ منافق نہیں ہے اور منافق کی موت نہیں مرے گا اور قیامت کے دن منافق نہیں اٹھایا جائے گا اور دوسرے اللہ اسے جنت کا پروانہ دیں گے اب ان کے پاس جو معیار تھا اور کسوٹی تھی اسی کو پہچاننے کی تھی کہ ہم دیکھیں مسجد میں کون ایسا مسلم جو چالیس دنوں تک بلا نہ یہ تقبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے گا وہ ہمارا داماد بن جائے گا وقت کے ولی باسفا بھی تھے ہور جیسی بچی بھی تھی اور اللہ نے زمین آسمان کے خزانے ان کے پیروں میں لٹا دیے تھے اب اس کی توبہ ہر چوری پر ٹوٹتی تھی چوری کرتا ٹوٹتی چوری کرتا ٹوٹتی اب کہا کہ مال کا مال اور نام کا نام اب اس کے بعد اس نے جو یہ ماں باپ کی بات سنی کہ صاحب ہم جو ہے داماد بھی بن جائیں گے اور ہماری وہ توبہ جو اس سے پہلے کی ہے وہ آخری ہو جائے گی اور جیسی بٹیا اس کی ہماری نکاح میں آ جائے گی اب یہ جا کر اندھیرے میں لڑکی کا باپ ٹانکنے لگا کہ کون مسجد کو آتا ہے پہلے اور پنج وقتہ نمازیں تکبیر الا کے ساتھ پڑھتا ہے یہ چور صاحب کی توبہ باقی رہتی ہے کیا یہ ان گھر کے داماد بن جاتے ہیں کیا اللہ ظاہر کا فیصلہ باطن پر مرتب فرماتا ہے ان حقائق کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شخصیت پرستی فرقہ پرستی کے جراثیم سے بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اولیاء کے منہج پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ ربی